حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھیوں سے پیچھے ہو گئے اور مذکورہ بالا قصہ بیان کیا اس میں ہے کہ پھر ہم لوگوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز فجر پڑھا رہے ہیں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا مگر آپ نے ان کو اشارہ فرمایا کہ جاری رہیں چنانچہ میں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک ایک رکعت پڑھی جب انہوں نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فوش درکات پڑی اور اس پر کوئی اور اضافہ نہیں کیا یعنی سجدہ صاحب نہیں کیا امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید و خدری ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ جسے نماز کی ایک رکعت ملی ہو تو اس پر صحف کے دو سجدے ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک سو باون